مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے